سجاد نے کے بعد خط سبرا کا جواب لکھا میں بول ہوں بھائی ہے مجبور ہوں ہے میں بھول ہوں مجبور بدلے چلا ہوں میں بیمار وہاں یہاں بیمار بیمار وہاں یہاں بیمار ہوں میں جس یادوں نے تجھے گھر میں کیا خاک بسر میں نے اس بھائی کو دیکھا ہے یہاں خون میں ترے میں دور ہوں بھا مجبور ہوں بھا میں دور ہوں باہر مجبور ہوں با تیری طرح سے سرے دست دل افگار ہوں میں تو ہے بیمار وہاں یہاں بیمار میں بیمار وہاں یہاں بیمار ہوں میں دل میں کے ہیں جو تیر نکالوں آ کر چاہتا ہوں کہ تیرے غم میں بٹا دوں آ کر میں دور ہوں خواہر مجبور ہوں خواہر میں دور ہوں خواہر مجبور ہوں خواہر ہو گئے قتل سبھی لسالار ہوں میں بیمار وہاں یہاں بیمار ہوں میں ہے بیمار وہاں یہاں بیمار ہوں میں تیرے ہر درد کا احساس ہے ایسا سجگر خط نہیں بھیجتا میں خود ہی چلا آتا مگر میں دور ہوں باہر مجبور ہوں باہر میں دور ہوں باہر مجبور ہوں باہر گھر میں تو کہتے ہیں مکل میں گرفتار ہوں میں تو ہے بیمار وہاں یہاں بیمار ہے بیمار وہاں یہاں بیمار ہوں میں تجھ کو آلام نے جکڑا مجھے زنجیروں نے زخم سے دل کے میری جان دکھاؤں کیسے میں دور ہوں بابے مجبور ہوں بابے میں دور ہوں بابے مجبور ہوں بھاگے مر ہمیں جا کر میری طرح تو ہے بیمار وہاں یہاں بیمار ہے بیمار وہاں یہاں بیمار ہوں میں قتل اکبر کی خبر دیتے ہی احساس ہوا ایسی غربت کے تسلی بھی تجھے دے نہ سکا میں دور ہوں بھاٮٔے مجبور ہوں بھاٮٔے میں دور ہوں باہر مجبور ہوں تو ہے لاچار وہاں اور یہاں لاچار ہوں میں تو ہے بیمار وہاں یہاں بیمار میں بیمار وہاں یہاں بیمار ہوں میں تیرے بابا پہ چلی سے تم کیسے کہوں تجھ کو سینے سے لگاؤں یہ خبر بعد میں دوں میں دور ہوں مجبور ہوں باہر میں دور ہوں باہر مجبور ہوا اپنے بابا ہے بیمار وہاں یہاں بیمار ہوں میں تو جنہیں دیکھ کے جیتی تھی انہیں آئی قضا اور کیا لکھے تیرا بھائی دلاسوں کے سوا میں دور ہوں باہر مجبور ہوں باہر میں دور ہوں باہر مجبور ہوں باہر وعدہ کے بچا نبھانے کو بھی تیار ہوں میں تو ہے بیمار وہاں یہاں بیمار میں بیمار وہاں یہاں بیمار ہوں میں اب ذرا سوچے وطن کس طرح تھا اکبر کھا گئی اس کو پدا میں یہاں زندہ ہوں مگر میں دور ہوں مجبور ہوں میں دور ہوں مجبور ہوا اب وطن لوٹ کے جانے سے بھی بیدار ہوں میں تمہیں بیمار وہاں یہاں بیمار بیمار وہاں یہاں بیمار ہوں میں دل میں پر کر کے جو تیر نکالوں آ کر چاہتا ہوں کہ تیرے غم میں بٹا دوں آ کر میں دور ہوں باہر مجبور ہوں باہر میں دور ہوں باہر مجبور ہوں باہر ہو گئے کبھی سبھی کافی لکھا لار ہوں میں تو ہے بیمار وہاں یہاں بیمار ہے بیمار وہاں یہاں بیمار ہوں میں تیرے ہر درد کا احساس ہے خستہ جگر خط نہیں بھیجتا میں خود ہی چلا آتا مگر میں دور ہوں خاور مجبور ہوں خاور میں دور ہوں خاور مجبور ہوں خاور گھر میں تو کہتے ہیں مقتل میں گرفتار ہوں میں تو ہے بیمار وہاں بیمار وہاں یہاں بیمار ہوں میں صدر و مظہر دلگیر یہ تحریر تھی کیا جس کے ہر لفظ پہ سجاد یہ کرتے تھے بکا میں دور ہوں مجبور ہوں میں دور ہوں مجبور ہوں تو ہے غم پار وہاں اور یہاں غم خار ہوں میں تو ہے بیمار وہاں یہاں بیمار ہے بیمار وہاں یہاں بیمار ہوں میں تو ہے بیمار وہاں